ممبر رسول پر تشریف فرما محب گرانی وقار علی مکتبہ حضرت علامہ مولانا ابو الحسین صاحب نقیب اجلاس حضرت مولانا محبوب رضا صاحب و دیگر ارباب ملت جن کے ناموں سے میں واقف نہیں حاضرین مجلس گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشیمہ اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى طرفا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمه أمة وأولياء أمته أهل التقى واللقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم الضالين صدق الله العظيم وفي الحديث المبارك إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها صدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المغيث الكريم آپ کی بیداری کس درجہ پہنچی ہوئی ہے اس کا میں ایک جائزہ لینے کے لیے کچھ اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں آواز میرے پاس اگر سے بہت اچھی نہیں لیکن حضرت یوسف کے خریداروں میں گڑیا بھی گئی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ مذہب سرائی کرنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے مشہور زمانہ کلام ہے سب کو یاد بھی ہے پڑھ بھی اسی لیے رہا ہوں کہ جب سب کو یاد ہوتا ہے تو سب آسانی سے شریک بھی ہوتا ہے کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں وہ دیتے ان کا مانگتا اب جس کا عقیدہ ہے وہ خاموش نہیں رہے پہ ح حضرت تو ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں رونے دیتے آواز آنا چاہیے آپ کی ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے کے پاس حوالے ہی ہیں بھائی اور یاد رکھنا جو جس کے پاس حوالہ نہیں وہ ہمیشہ بے حوالہ ہے اور اس بے حوالے کے لیے آلہ حضرت نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کوئی حوالہ نہیں ہوتا ہے تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہر بے حوالہ بے حوالے کے پاس جاتا اور جو حوالے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں گرو یہ حوالے مجھے رسوا نہیں یہ حوالے مجھے رسوا نہیں رونے دیتے ان کا منگیتا آپ کی آواز آنا چاہیے ان کا منگیتا فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں ہم کو مہتا جی کسی کا ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا مشرق اعلی حضرت کو اگر صرف دو مصروں کے اندر سے ہو اور کوئی پوچھے کہ مشرق اعلی حضرت کیا ہے تو بس یہی شیر پر دیا گیا مانا سے کام دنیا سے مسلم للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں رونے دے سبحان اللہ منگتا ہوں جو منگتا ابھی حضرت علامہ فرما رہے تھے کہ سرکار عالمی مکانہ وبا یقون ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت منفور شریف کے اندر جو ہے ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کو ایک دن فجر کی نماز میں دیر ہو گئی میرے سرکار تشریف لائے صحابہ اکرام فرماتے ہیں نہ کادو نہ ترا الشمسا ہمیں ایسا لگا کہ اب سورج نکل جائے گا لیکن سرکار جب تشریف لائے نا تو میرے نبی نے نماز فجر پڑھائی وقت باقی تھا پڑھانے کے بعد سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے آج مجھے دیر کیوں ہو گئی تو صحابہ اکرام کا ادب یہی تھا اللہ و عالم اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا وہی کا سلسلہ جاری ہے نہ جانے کون سا نیا پیغام آ گیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا آپ کو معلوم ہے صحابہ نے سرکار آپ بہتر جانتے ہیں آپ کا رب آپ سے بہتر جانتے سرکار نے ارشاد فرمایا اتانی ربی فی آسانی سورہ اللہ نے مجھے بہتر انداز میں اپنا دیدار عطا فرمایا اور کہا جب میں نے رب کا دیدار کیا تو رب نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملع الاعلی میرے محبوب یہ تو بتا ملع اعلی کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں تو سرکار نے جو ادب صحابہ کو دیا تھا نا خود سرکار کہتے ہیں فقلت لا ادری تو میں نے عرض کی میرے مولا میں نہیں جانتا تو ہی بتا دے تب اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا محبوب کی جانب سے یہ جواب ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ تعالی وضعا بینہ کر وضعا کفہو بینہ کا تفیہ فوجدت بردہ علامل ہی بینہ سدیہ فتجلہ لی کل شئید وعرفتو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنا مبارک دستے پاک جس کو دستے قدرت کہا جائے میرے دونوں کاندھوں کے بیچ رکھا اور اس اس کے بعد کی کو میں نے اپنے سینے میں محسوس بھی کیا نتیجہ کیا ہوا ریزلٹ کیا نکلا اس کا انجام کیا ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں فتح جلالی کلو شعیل ہر چیز مجھ پر ظاہر ہو گئی ہو گئی واضح ہو گئی سرکار آگے کیا ہوا ہم نے کہا جو علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا کیا تھا فرشتوں پر فوقیت یہ تھی جانتے وہ بھی تھے مدرسہ کسی کو کہا جاتا ہے مگر کیا مدرسہ ہے یہ تصویر کرنا نہیں آتی تھی طور پر نہیں جانتے تھے نام سنا تھا پہچان نہیں پاتے تھے بہت سے مقامات پر ایسا ہوتا ہوگا حضرت ملت حضرت مولانا سہیل صاحب قبلہ کو شہباز کے سچے جانشی کو لوگ کہتے ہوں گے کہ مجھے حضرت مولانا سہیل سے ملنا ہے یہ کہتے ہوں گے میں ہی تو سہیل ہوں اس لیے کہ ویڈیو والے نہیں ہے جو ویڈیو پر آتے ہیں تصویر کراتے ہیں زمانہ ان کو پہچانتا ہے مگر یاد رکھنا یہ تصویروں سے تصویر نہیں ہوتی ہے حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الناس لا یبالون من خسرهم ولا من نصرهم فرمایا میری جماعت کی یہ میری میری امت کی ایک جماعت قیامت تک ہمیشہ حق پر غالب رہے گی حق کے ساتھ قائم رہے گی لوگوں پر غالب رہے گی اب ذرا ظاہرونہ کی تفسیر سنیے گا اس کی شرح میں مفسرین نے فرمایا غیر و مسترینہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے وہ دنیا والوں پر چھپیں گے نہیں بلکہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے آلہ حضرت نے کوئی تصویر نہیں کھچائی مگر کون سا ایسا گھر ہے جہاں آلہ حضرت کا نعرہ نہیں رکھتا ہے تاکہ شہیدہ پوری زندگی تصویر کا رکھ کرتے رہے مگر بریلی کی چٹائی پر بیٹھنے والا ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سندیت کا پیغام پہنچانے والا جب میرا مرشد دنیا سے گیا بلکہ اس کی حیات میں نعرہ لگ رہا تھا بستی بستی کریا کریا تاکہ سرکار فرماتی ہے اللہ نے اپنا قدرت میں نے رکھا ہر چیز ظاہر ہو گئی حضرت آدم کو فوقیت ملی تھی فرشتوں پر اس علامہ جلال الدین سیوتی فرماتے مال مسمیات فرمایا یہ لائٹ ہے فرشتے جانتے تھے لائٹ کوئی چیز ہے مگر اس کو لائٹ کہتے ہیں یہ نہیں پہچانتے حضرت آدم کو بتایا بھی گیا سکھایا بھی گیا اور دکھایا بھی گیا سمجھ گئے بتایا بھی دکھایا بھی کہ دیکھو آدم یہ ہے لائٹ جیسے آج کل C B S E board میں یہی تو چلتا ہے نا کہ وہاں پر بک کا معنی نہیں بتاتے کہ بک کو اردو میں کتاب کہتے ہیں نہیں بلکہ اس کو دکھا دیتے ہیں بیٹا یہ بک ہے اشارہ کیا یہ فین ہے تاکہ تدبیر ہو جائے سمجھ میں آئی بات آپ کی اب یہاں دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام پر ساری چیزیں ظاہر یہ تو میرا نبی ہے جس کے صدقے میں حضرت آدم کو علم ملا سرکار فتح چل رہی کل شہین و عرف تو ہر چیز ظاہر ہو بھی گئی اور اتنا نہیں کہ بس ساری چیزیں دکھ رہی ہیں پہچان نہیں پا رہا ہوں فرمایا میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا ہم نے کہا جب میرے نبی پر میراج کی رات سب کچھ ڈکلیئر کر دیا گیا تو یہ بھی بتا دیا گیا کون وفادار ہے کون غدار ہے اور جو وفادار ہے اس کے لیے حضرت علامہ ملک العلمہ الدین بہاری کی روایت کردہ حدیث جس کو آپ نے اور وسیع کے اندر تحریر کیا ہے سنیوں یہی تو ہماری پہچان ہے ہم نبی پر درود و سلام کا تمغہ لے کر کے آگے بڑھتے ہیں سرکار فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ صلاتاً واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی اللہ علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ حمیہ ومن صلی اللہ علیہ حمیہ قتم اللہ لہو بین علیہ براعتم من النفاق وبراعتم من النار واسکرہ اللہ تبارک و تعالی یوم القیامت ما شہدہ سرکار فرماتے ہیں جو ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس بار بھیجتا ہے جو دس بار بار بھیجتا ہے اللہ اس پر سو بار بھیجتا ہے اور اگر کوئی سو بار کی آبت بنا لے ہائی بھی بنا لے جب سوئے تب نبی پر سو بار درود بھیجے تو قیامت کے دن اس کا عالم کیا ہوگا میرے نبی نے فرمایا کتب اللہ لہو بین آئی نہیں اللہ کے حکم سے اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھ دیا جائے گا براعتم میرا نفع یہ آنے والا میرے نبی کا وفادار ہے اور جو نبی کا وفادار ہے براعتم من النفاق من النار اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا نہ سے کیا بولا آگے کا جا تو لیکن آج کچھ لوگوں کو ایک بیماری چڑھی ہے کہ بہابی کی جگہ منکر بول رہے ہیں میں نے کہا کون سا ایسا قریبی رشتہ ہے کہ بہابی کو ہٹا کے منکر بول رہے ہیں یہ دوگلی پالیسی مت کرو اس لیے کہ اس سے اعلیٰ حضرت کی روح کو خوشی نہیں ناراضگی ہوتی ہے میرے امام نے اپنے شیر کے اندر جس کو چوائس کیا ہے قسم خدا کی امام کا ہر ہر لفظ اپنے اندر بے شمار حکمتیں یہ مشکل کہہ کر کے جو تمہارے تعلق سے خیال کیا جاتا ہے رد بد مذہبہ سے بچنا اس پر اپنی محبت لگاؤ اپنے عمل سے کم سے کم ہمارے سنڈیوں کے سہن و دماغ کو بہکانے کی کوشش مت کرو ہم تو یہ چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زبان میں رب کے پر مذبہ کرنا فرض آزم ہے اور جو فرض آزم کا تاریخ ہوتا ہے شریعت کے مطابق وہ فاسق کے بولے ہوا کرتا سمجھ میں آئی بات آپ کے سرکار نے ارشاد فرمایا ہر چیز مجھ پر ظاہر ہو گئی ادھر دیکھیں میرے سرکار فرماتے ہیں جب کوئی سو بار درود پڑتا ہے جب آئے گا نا تو یہاں لکھا ہوگا بڑا اتم من النفاق بہت بڑی بات ہے جیل سے جب کوئی جیلی چھوٹتا ہے نا تو اس کی تھپا لگایا جاتا سمجھ گئے اور جو کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے دروازے پر وہ گیٹ کھول دیتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو گرفتار نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ ٹھپا لگا ہے یہ جیل سے آزاد ہو گیا ہے سن لیو اگر میرے نبی پر سچے دل سے درود پڑھو گے وہ چالیس دن والے نہیں جنہوں نے چالیس میں چالیس دن میں لے جانے کے بعد تباہ کیا ہے میں کہتا ہوں یہ کیسا اسلام ہے ہمارا سنی جب تک نہیں گیا تھا تب تک نبی پر درود پڑتا تھا اور جب پلٹ کے آیا ہے تو درود سے نفرت ہو رہی ہے فاتحہ سے نفرت ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی سے قریب نہیں کرتے یہ میں بدعقیدہ دراغنہ وہابیہ کے لیے بولتا ہوں کہ تم نے چالیس دن کے چلے میں لے جا کر نبی کے قریب نہیں کیا ہے نبی سے دور کر دیا ہے ہاں آؤ آؤ احمد رضا خان کے دامن میں آؤ اور آنے کے بعد یہ کہو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے جب یہ بولی بول کر آؤ گے نا تو پھر تم یہی کہو گے جان ہے اس کے مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو مرد کا مزا لازے دبا اٹھائی جو ہے سرکار دو نے فرمایا پہلا انعام یہ کہ اس کے لکھا ہوگا وفادار دوسرا انعام یہ کہ وہ جہنم کا سے بالکل بری ہے اور جنت کا حقدار ہے اونچا بولے جنت کا حقدار ہے اور آگے میرے سرکار نے فرمایا تبارک و تعالی یوم القیامت ما شہدا سب سے بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ شہید شرعی وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہو مگر سن یہ میرے نبی کا فیضان ہے کہ تم نبی پر درود پڑھتے ہو تو قیامت کے دن اللہ تمہیں شہیدوں کے ساتھ جنت میں ٹھکانا آتا فرمائے یہ ہے ہماری سن عشق اور وفا دونوں سے ملی ہے فضل ہی تعالیٰ میں شیر عرض کر رہا تھا ذرا توجہ فرمائیے گا حضرت کی بات آ گئی تھی تو میں نے بات کو آگے بڑھا دیا حضرت نے حدیث سنائی تھی تو میں نے سوچا کہ لاؤ اس میں تھوڑا سزم کر کے جو ان کا حصہ تھا اس حصے میں میرا بھی حصہ ہوگا بہرحال آگے بڑھیے گا سرکار نے کیا ارشاد فرما دیا وہ آپ نے سمجھ لیا میرے لیے پوری دنیا کو ایسے اٹھا لیا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں میں نے کہا تو نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتا ہے ارے وہاں چھوڑ پہلے بغداد محلہ چلا جا وہ کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خبر اللہ حکم مثالی میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا تالا ہتھیلی پر رکھا ہو میں نے کہا جب نبی کے غلام اور نبی کے بیٹے جن کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ کے تلے بے سائے کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جا جلوائے شیوا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا میں نے کہا جب غوثی آدم کی نظر کا عالم یہ ہے تو نبیوں کے امام کی نظر کا عالم کیا ہوتا ہے اچھا، سنیوں کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے ادب آپ لوگ شاید وہ حدیث بھول گئے جو میں نے آپ کو کبھی پہلے سنائی تھی میں نے سبحان اللہ کہنے سے کھجور کا درخت بھول جاتے ہیں سبق اس لیے جلدی جلدی یاد کراتے رہنا چاہیے جو ہے آپ کی ادب سب سے بڑی چیز ادب اگر اجازت ہو حضرت آپ کی تو میں اس نقطے کو تھوڑا واضح کروں سرکار کو سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے خواب میں حضرت سرکار دو عالم تشریف لائے فرمایا بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتا تو سرکار نے سات بار اپنا لوہا ڈالا مولا کائنات آئے تو چھ بار آپ نے پوچھا بابا جان نانا جان نے تو ایسا کیا تھا لیکن آپ نے چھ بار کیوں مولا کائنات نے کہا میں اس کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری کاؤنٹنگ نبی کے کاؤنٹنگ کی طرح ہو جائے اور میری گنتی نبی کی گنتی کی طرح ہو جائے میں اس میں بھی برابری نہیں چاہتا ہم نے کہا یہی ادب تو اعلیٰ حضرت کو بارگاہ غوثیت سے ملا تھا اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے تاج شریعہ کو ملا تھا کہتے تیری دو کچھ چیز تاج الشریعہ ذرا یہ تو بتائیں اردو آپ کو بھی آتی ہے آپ نے بھی اردو کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے اعلیٰ حضرت کو بھی آتی ہے آپ بھی ویسے ہی مفہوم بیان کر دیتے جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خلد میں پہنچا آپ بھی سینٹینس لے کر آتے ماضی کا آپ بھی پاس ٹینس پاس پاس سینٹینس لے کر کیا جاتے مگر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا تو اعلیٰ سرکار تاج الشریعہ کی تربیت سے تربت سے آج بھی جواب ملے گا اے میرے چاہنے والوں میں نے یہ ادب اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے اور اعلیٰ حضرت نے غوث پاک سے سیکھا ہے اور غوث پاک نے حضرت مولا کائنات سے سیکھا ہے کہ میں چھ بار لعاب اس لیے ڈال رہا ہوں کہ نبی کریم کی گنتی سے برابر نہ ہو جائے تو کہا سنو اگر میں چاہتا تو اردو زبان میں ایسا شعر بنا دیتا ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کا پوتا ہمیں جواب دے رہا ہے عالم تصور میں لیکن میں ان کا غلام کہتا ہوں اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں خلد میں پہنچا رہا میرا ایمان یقین یقیناً جنتی ہے جنت کے عیش و آرام میں ہے اب وہاں امام احمد رضا خان اپنی توبت میں آرام کرتے ہوئے بریلی کی اختر رضا خان کا انتظار کر رہے ہیں اور تاج الشریعہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں دادا تو پہنچ گیا ہے اب پوتے کا انتظار ہے جیسے ہی قبر میں جائے گے جنت کا راستہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے بہت پاکیزہ جماعت ہے ہماری الحمدللہ ہاں، آگے بڑھیے ذرا شیر کی تکبیر کر دوں علم غیر میرے سرکار کو ہے شاید نے کیا کہا ہے اس کو بھی سن لیجیے ایک شاید نے کہا تھا حاضر و ناظر و غیر حاضر و ناظر و نور و بشر و غیر کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے یہاں شاید کیا کہتا ہے اس کی رسول میں ڈوب کر میرے ہر عیب کی کرتے پڑھیے کبھی ایسا لگتا ہے کہ پرانی ہو گئی نہیں لگتا شاید کہتا ہے بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے بس سبحان اللہ بات کرتا بلکہ اس کو یوں کہیے نات پڑتا کو میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا درود پاک پڑھیں گے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے تو نہیں ہے نا قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سراط المستقیم جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو پنج وقتہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو تو یہ دعا کرو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سمجھ گیا سیدھا راستہ چلا اور سیدھے راستے پر رکھ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں بلکہ امام تبری نے بھی فرمایا امام تبرانی نے فرمایا الاولین فی تحمل لعجل مرضات اللہ فرمایا سیدھے راستے سے مراد پہلوں کا راستہ ہے اگلوں کا راستہ ہے اور کس چیز میں اگلوں کا راستہ جس طرح اگلوں نے پریشانیاں اٹھائیں مولا اگر حق پر چلنے کے لیے ہمیں پریشانیاں اٹھانا پڑے تو جیسے پہلے تو نے اپنے بندوں کو ہمتی عطا فرمائی ہے وہی ہمتیں ہمیں بھی عطا فرما دے جو پریشانیاں ان کو آئی وہ کے مقابلہ کرتے رہے مولا ہمیں بھی اس مقابلے میں بالکل ثابت قدم رکھ اور فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہو لے اجر مردات اللہ یہ سب اللہ تیری خوش نوی کے لیے ہونا چاہیے ہمارا مقصد دکھاوا نہ ہو ہمارا مقصد ریا کاری نہ ہو اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ تیرے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کو قائم کیا ہے اس کی براج کو لیا ہے تو اللہ تیری رضا کے لیے اور اس کے علاوہ جتنے بھی کام کرتے چلے جائے وہ سب اللہ تیری رضا کے لیے ہو ایک جملہ دے رہا ہو ذرا معاف کیجئے گا حقیقت ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے مگر جو کوئی کڑوا جام پی لیتا ہے نا تو اسی کو شفا ملا کرتی ہے اگر کسی کو ڈائبٹیز کی تکلیف ہو تو آپ جانتے ہو اس کو کڑوی چیز پلائی جاتی ہے تاکہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے اگر کسی کو شوگر کی تکلیف ہو اس کے شوگر کو دور کرنے کے لیے ایک کڑوا چاند دیا جاتا ہے مگر یاد رکھنا اس بدن سے مقصود ہے اصلاح مفاسد نشتہ جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا میں اپنی ان جماعتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کے لیے خیر خواہی کا کام کرتے ہیں سو سوشل ورکنگ کر رہے ہیں ہم نے کہا پان تو بڑا اچھا ہے اجتماعی خدمات انجام دے رہے ہو معاشی خدمات انجام دے رہے ہو مگر کبھی غور کیا ہے کہ آپ نے اخباری نمائندے کو بھلا کر لائے اور ایک کمبل کچل دے دیا اور جو غریب کھڑا تھا کمبر لے کر کے اس کا آپ نے فوٹو اور تصویر اس کو شائع کرا دیا آپ نے اس تصویر کو شائع کرایا اب تک اس کی غربت محلے کے اندر چھپی تھی مگر تم نے اخبار میں شائع کر کے اس کی غریبی کا مذاق اڑایا ہے اس کی محتاجی کا مذاق اڑایا ہے ارے حدیث تو یہ کہتی ہے اس ہاتھ سے خرچ کرو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے اس لیے ایسے سوشل ورک کل قیامت کے دن پیروں پر مار دیے جائیں گے اگر تمہیں کرنا ہے اور غریبوں دوسروں کی مدد کرنا ہے تو وہی روش اختیار کرو جو امام سے العابدین کی روش تھی نماز فجر سے پہلے اپنی پیٹ پر غلہ لات کر غریبوں کے دروازوں پر چھوڑ کر چلے آتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ دینے والا کون ہے اور پتہ نہیں چلتا تھا لینے والا کون ہے جو ہے یا رسول اللہ محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت زندہ آباد زندہ آباد تو جو ہے تو اللہ امام تبرانی فرماتے ہیں شراۃ الاولین پہلوں کا راستہ مشقتیں برداشت کرنے میں پہلوں کا راستہ آپ کو پتا ہے نا حضرت نو علیہ السلام کا زمانہ ہے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَمِ تَفِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا آپ ذرا اوپر سے چڑھیے گا حق و باطل کی لڑائی بہت پرانی ہے حضرت آدم کا زمانہ ہے اللہ نے پتلا تیار کیا ہے مفسرین اکرام فرماتے ہیں رب نے کہا ایک ہار تیار کرو جنتی ہار ہو اور ایک جہنمی ہار ہو یہ دو ہار تیار کیے گئے شیطان کے ذہن میں میں یہ تھا کہ میں تو معلم الملائکہ ہوں میں آدم سے افضل ہوں مجھے یہی جنتی ہار ملے گا توجہ فرمائیے گا حق و باطل کی لڑائی کتنی پرانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا رب قدیر کے فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھا یہ جنتی ہار آدم کے گلے میں پڑا ہے اور جہنمی ہار شیطان کے گلے میں پڑا ہے انہوں نے دوبارہ سجدہ کیا پہلا سجدہ اللہ کی طرف سے تھا اور دوسرا سجدہ سجدہ فرشتوں کا ہاں، یہ تشکر تھا شکر والا سجدہ تھا کہ مولا آج تیرا شکر ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ نے حق و باطل کے درمیان پہچان کرا دی ہے پتہ چل گیا ہے آدم حق پر ہے شیطان نہ یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے حضرت روح کا زمانہ آیا ہے حضرت موسا کے زمانے میں فرعون نہ حق ہے السلام حق پر ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں حضرت ابراہیم حق پر ہے ان کے مقابل نمرود حق ہے اور باطل ہے یہی سلسلہ جاری رہا حضرت انبیاء کا زمانہ گزرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا جب معاملہ آیا جب میرے نبی دنیا سے تشریف لے کر گئے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے میں یہ آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں ہے کہ آخر مسلک اعلیٰ حضرت کی نعرہ کہیں کا نعرہ کیوں مسلک اعلیٰ حضرت ہی کیوں بولا جاتا ہے تو اس کی میں ضرورت بتا رہا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے کیوں اس نعرے کی ضرورت ہے کیوں آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرکار دو عالم کی موجودگی میں وہ فتنے نہ اٹھے تھے جو فتنہ میرے نبی کے جانے کے بعد اٹھا ایک فتنہ اٹھا اس نے کہا ہم سکات نہیں دیکھے حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا میں تمہارے خلاف جنگ کروں گا تم سے جی جہاد کروں گا حضرت عمر نے کہا ارے آپ کیسے جہاد کریں گے سرکار نے تو فرمایا ہے نا امر تو ارو کا دلک نہ تھا یقول لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم مني ما له ودماه الا بحق الاسلام وحسابه على الله فرمایا سر... السلام نے یہ کہا تھا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں کافروں سے لڑتا رہوں لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر میں ان سے نہیں لڑوں گا انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہے تب ابو بکر صدیق اکبر نے کہا قسم خدا کی انہوں نے کلمہ ضرور پڑھا ہے مگر انہوں نے اس کو اتنا مانا عقیم الصلاح لیکن آپ تو زکا بھی تو ہے اس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکات بھی فرض ہے اب حق کو باطل کے بارے میں پہچان ذرا دیکھیے گا امتیاز ذرا دیکھیے گا حضرت ابو بکر کا ایک جملہ ہے آپ نے فرمایا لو مر اکالا قسم خدا کی اگر سرکار کے زمانے میں یہ بکری زکات میں دیتے تھے اور اس کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے آج اگر یہ میں پوری بکری دے دے صرف رسی چھوڑ دے تو ابو بکر ایک رسی کے لیے بھی لڑے گا نہیں سمجھے میری بات کو رسی کی کوئی حیثیت ہے لیکن پھر بھی لڑے گا کیوں لڑے گا لڑے گا اس لیے کہ چونکہ ان کا رسی نہ دینا اسلام کے قانون کے خلاف ہو رہا ہے یہ اسلام کے قانون زکات کے انکار کے طور پر نہیں دے رہے ہیں ابو بکر صدی کے اکبر میں کا انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ لڑی بولو نعرہ کس کا لگ رہا تھا تو صدی تھا ارے اونچا بولو کیونکہ اس وقت پہچان تھی کہ جو ابو بکر کے ساتھ ہوگا وہ حق پر ہوگا جو ابو بکر سے کر جائے گا وہ حق ہوگا آگے بڑھیے گا جب خارجیوں کا فتنہ اٹھتا ہے حضرت امیر معاویہ ہے حضرت مولا کائنات اختلاف ہے آپس میں اختلاف ہوا ہے مگر وہ اختلاف اختلاف رحمت ہے وہ اختلاف اختلاف اشتہار ہے وہ اختلاف اختلاف برکت ہے ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے آج سے صورت میں جب اختلاف ہوا تھا نا تو کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھانا چاہا جیسے کیسر اور کسرا کیسر کا کسرا کا جو بادشاہ تھا اس نے کیا سوچا بدایا بن نہایا میں ابن کثیر کہتے ہیں اس نے سوچا لاؤ یہ تو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں ہم قریب آئے آنے کے بعد ان کی حکومت کو چھین لیتا ہو ملک شام کائنات دونوں آپس میں سلح کر لیں گے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم اسلام کے خلاف ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے ہمارا اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن جب اسلام کی بات آئے گی ہم دونوں تیرے خلاف جمع ہوں گے اور فرمایا اتنا ہی نہیں تیرے خلاف جمع ہو کر ہم تجھے تو ہمارے ایک شہر کے قریب آیا ہے ہم تیری پوری سلطنت کو چھین لیں گے سمجھے کہ نہیں سمجھے بارہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگتا رہا اور اس کے بعد جب خادشوں کا فتنہ آیا تو نعرہ مولائے کائنات کا جب یزیدیوں کا فتنہ آیا تو نعرہ نعرے حسینی لگا اور جب اس کے بعد میمونیوں کا فتنہ آیا تو نعرہ حنبلی لگا اور اس کے بعد جب مجدد الفسانی کے دور میں یہ اکبر بادشاہ کا فتنہ الہاد آیا میں اکثر ایک بات بولتا ہوں مرزاؤں میں ایک نے مرزاؤں کی شان کو بڑھایا ہے اور دو مردودوں نے اس قدر پستی میں لے کر گئے ہیں کہ ان کی بھرپائی کبھی ہو ہی نہیں سکتی ایک ہے اکبر بادشاہ اور دوسرا ہے مرزا غلام احمد قادیا اس لیے اگر تمہیں مرزا بننا ہے تو حضرت اورنگزیب والے بنو سمجھ گئے سچا مرزا وہی ہوگا جو حضرت اورنگزیب جیسا ولیوں سے پیار کرتا ان کی تاریخ کو اٹھائیے جب جاتے تھے اجمیر معلہ نا تو آپ کا عالم کیا تھا آپ اپنا شاہی لباس اتار کے پھینک دیتے فقیروں کا لباس پہن لیتے مشکیزہ لٹکاتے لوگوں کو پانی پلاتے جب فقیروں کی لائن لگتی تو لنگر لٹتا ہے نا لٹتے ہیں لوگ لنگر لیتے ہیں لنگر تقسیم ہوتا ہے تو آپ بھی لائن میں لگ جاتے وزیر کہتے سرکار ہندوستان کے بادشاہ آپ لائن میں لگے اجمیر بھی تو ہندوستان کا حصہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے دیوانوں تم کیا سمجھتے ہو میں لنگر کھانے کی غرض سے آیا ہوں نہیں میں لائن میں اس لیے لگا ہو کہ کل قیامت کے دن جب چشتیوں کی لائن لگی ہو جنت میں جانے کے لیے تو خواجہ کہیں اے اورنگ سیب جب دنیا میں لائن لگاتا تھا تو دیر کیوں کر رہا ہے جنتیوں کی لائن میں لگ جا تجھے بھی جنت کا ٹکٹ عطا کر رہا ہو ایسے بنو سمجھ گیا ہاں یہ میں آپ کو پرسنلی طور پر سب کے لیے ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں بہرحال بات آگے بڑھتی ہے تو مجھے الفسانی کا دور آیا ہے ایک طرف اکبری الہاد ہے اکبری فتنہ ہے میرے بھائی طرف توجہ کیجیے آپ مائک کے بالکل قریب بیٹھے آپ میری طرف توجہ کریں جب فتنہ الہ فتنہ اکبری آیا حضرت مجدد الفسانی کا نعرہ لگا زمانے نے کہا جو ان کے ساتھ ہوگا وہاں پر ہوگا اب دیکھیے آگے چل کے ہم نے کہا آگے بڑھے تو آپ ذرا غور تو کرے الہادی فتنہ بھی ہے اس کے ساتھ چکرال بھی فتنہ بھی بھی ہے لیچری فتنہ بھی ہے وہابی فتنہ بھی ہے دیوبندی فتنہ بھی ہے غیر مقلدین کا فتنہ بھی ہے ترے تنہا امام احمد رضا قال ہے کبھی لابزیوں کا رد کر رہا ہے کبھی دیوبندیوں کا رد کر رہا ہے کبھی وہابیوں کا رد کر رہا ہے کبھی چکرانیوں کا رد کر رہا ہے کبھی دیچریوں کا رد کر رہا ہے اور رد کرتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ ایک طرف آبائے دی ایک طرف ہے حاسدی بندہ ہے تنہا سہا تم پہ کروڑے درود جب سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کیا اور نبی کی بارگاہ سے مر ملی تو پکار کر بولے یا رسول اللہ کیوں کہ حضرت علامہ سہیل صاحب نے بھی رد کیا تو ہمارے کچھ ڈیجیٹل مسلمان کیا ڈیجیٹل مسلمان کوئی رد کائے کرنے کا اپنی بات بولنے کا میں نے کہا بھائی یہ یہاں تک اعتراض نہیں جا رہا ہے اپنے ڈیجیٹل عقل مت چلا تیرا مائنڈ ڈیجیٹل ہو چکا ہے یہ اعتراض یہاں نہیں جا رہا ہے قرآن پر جا رہا ہے اور جن کو رد سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ آج کے بعد الحمد و شریف پڑھنا چھوڑ دیں بہت آسان مثال دے رہا ہوں آپ جو رد نہیں کرتے ہیں جو کہتے رد رد رد مت مت مت کرو کرو کرو تو ان سے پوچھنا کہ تم ہر سورہ فاتحہ میں پنج وقتہ نماز میں نوافل میں رد ہی تو کرتے ہو کرتے کیا ہو تو اس کو ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے گڑ کھاؤ گڑ گڑوں سے پرہیز کرو سمجھ گیا اب رد کہیں گے کیسے کرتے رد میں کہوں گا دیکھو کیسے رد کیا آپ نے اور آپ نے رد کیا تو کس انداز میں کیا قرآن کہتا ہے دن سراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ چلا سیدھا راستہ چلا اب کس کا راستہ سراط الذین انعمت علیہم ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا کون ہے جن کا راستہ چلانے کی بات کی جا رہی ہے دعا کی جا رہی ہے قرآن کہتا ہے فاولائک مع الذین انعم اللَّهُ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین یہ نبیوں کی جماعت ہے صدیقین کی جماعت ہے شہداء کی جماعت ہے صالحین توحید کی جماعت ہے ہم نے کہا یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی کہ نہیں نہیں بابا ابھی تو الحمد شریف کا دوسرا جز باقی ہے ہم نے کہا ساتویں آیت کون سی باقی ہے تو کہنے لگے اس کا ٹکڑا یہ باقی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اب ایک مثال دے رہا ہوں سمجھیے گا مثال کے طور پر یہاں یہ عبید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آدمی کہے مجھے عبید صاحب کا رومال چاہیے میں نے کہا یہ بھائی بیٹھے کہ نہیں نہیں چاہیے تو میں نے کہا تو بھی تو نماز میں یہی کہہ رہا مولا مجھے صدیقین کی جماعت میں شامل کر کبھی گیت کی جماعت میں شامل کر شہدہ کی جماعت میں شامل کر ہم نے کہا عیسائیوں کی غیر المغضوبی جن پر اللہ کی ناراضگی ہے ان کی کہا مولا مولا مجھے نہیں ان کی جماعت نہیں چاہیے ہم نے کہا بہتے ہوئے کہا لا لا ان کی جماعت بھی نہیں چاہیے میں نے کہا تو ہر نماز میں رد کرتا ہے اس کو ظاہر میں پسند کیوں نہیں آتا اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو قسم خدا کی وہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف ہے اس لیے کہ میرا امام ملفوظ شریف تیسرے حصے میں کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں اعلیٰ حضرت کا ایک ایک جملہ سننا میرا امام کہتا ہے پہلے زمانے میں تلوار تھی رب کی ضرورت نہیں تھی اگر کسی نے سرکار کی گستاخی کی ابو بکر صدیق اکبر کے زمانے میں عمر فاروق اعظم کے زمانے میں بلکہ خود سرکار کے زمانے میں عمر فاروق اعظم وسلم کی تلوار چلی ختم کر دیا یہ تھا تلواری رد یہ تھا تلواری رد مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج تو کے تلوار ختم ہو گئی رد کے علاوہ بچا ہی کیا آپ کہو گے تو پی ڈی ایف بھی موجود ہے دکھا سکتا ہوں الفاظ بھی الحمدللہ تقریباً ملتے جلتے ہوں گے میرے امام فرماتے ہیں تلوار چلی گئی رد بچائے اور فرمایا رد جو ہے یہ فرض ہے فرض ہے فرض ہے اور اتنا ہی نہیں میرا ایمان کوئی بے دلیل تھوڑی ہے خالی جملوں سے کام چلائے بلکہ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث تحریر فرمائی جس کا ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں تاریخ دمشق کو اٹھائیے خطیب بغدادی کی ہے ان کے حوالے سے السوائی کل محرکہ کے اندر علامہ ابن حضر حیتمی مکی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اور ان کے حوالے سے میرے امام نے اور بہت بھی بہت سی کتابوں میں میں میں اس اس حدیث حدیث حدیث کو لیا گیا ہے الفاظ سنیے گا اگر آپ کے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے گے پھر تمہیں رد کرنے والے مولوی ہی سمجھ سمجھ آئیں اور دوسرے نہیں آئیں گے اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں کال کہتے میرے سرکار میں ارشاد فرمایا جب فتنے پیدا ہو یا بدعاتے پیدا ہو فلیزہر العالم علما اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے عالم پر فرض ہے وہ خاموش نہ بیٹھے میں ممبر رسول پر آ کر اپنی زبان کو کھول دے اچھا، اگر نہیں کھولتا ہے تو تو ایک حدیث میں گونگا شیطان ہے بولو کیا ہے اور اس حدیث کا لفظ سنیے فمن لم يفعل ذلك جو ایسا نہیں کرے گا سرکار فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین سرکار فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت سارے فرشتوں کی لعنت سارے لوگوں کی لعنت اب بھئی اگر کوئی مولوی ممبر رسول سے بدعقیدہ اور بڑی جماعتوں کا رد نہیں کرتا ہے تو اس کو میں یہی کہوں گا کہ اس کو نہ اللہ کی لانت کا خوف ہے نہ فرشتوں کی لانت کا خوف ہے نہ لوگوں کی لانت کا خوف ہے اب جب کسی کو اپنے لیے کچھ آخرت کی فکر ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں بات سمجھ رہے آپ ارے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ چہرے پیچھے کیوں جا رہے ہیں ادھر دیکھیے مجھے ہاں سب کے چہرے میری طرف ہونا چاہیے اس لیے کہ اس وقت میں بڑا حسین و جمیل لگ رہا ہوں چونکہ حسین و جمیل نبی کا ذکر کر رہا ہوں توجہ ہے آپ کی سرکار نے آگے کا ارشاد فرمایا فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنت الله والملائكه والناس اجمعين فلا يقبل الله منه شرط ولا عدل اللہ تعالی نہ اس کی نفل نماز قبول کرتا ہے نہ فرض لگاتے رہو چلے کرتے رہو دن بھر عبادتیں اور بس یہ کہو کائے کو کسی کا رد کرنے کا میرا معاملہ سب نمازیں بیکار اس لیے کہ سرکار دو عالم نے مسجد نبی شریف سے جن کو نکالا تھا اس سے بڑا رب کیا ہو سکتا ہے جن کا راستہ یہ ہے جن کا راستہ یہ ہم نے کہا آگے بڑھیے گا حضرت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے سرکار نے ارشاد فرمایا علیکم بڑیوں کا دین اختیار کرو بڑیوں کا آپ تقلیدی غیر مقلدین کی جماعت نکل رہی ہے عالم فرقہ مولائیوں کی شکل میں آ رہا ہم مولائی ہم مولائی ہم مولائی ہیں میں نے کہا مولائی نہیں تو سچا ببائی ہے تیرے آنے سے ببا آ جاتی ہے مصیبت پیدا ہو جاتی ہے نرے طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں مگر یاد رکھنا تمہیں دین کس کا لینا ہے سرکار نے فرمایا علیکم بدین الاجائی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آپ نے فرمایا آپ کہتے ہیں اگر کسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہو فلی استنہ بمن قدمات تو ان کے پیچھے چلو جو پہلے تم سے گزر گزر گئے اب آلہ حضرت نے جو حدیث ذکر کی اس کی وضاحت کرتا ہو سرکار نے کہا علی کم بدین الحجائی بڑیوں کا دین اختیار کرو آج بھی کسی بڑیا کو پکڑ کے دیکھنا کہ یہ نہیں بابا میں کونڈے والے جو بابا ہے نا جعفر سادی میں ان کی فاتحہ ضرور دلاؤں گی میں صابر پاک کے نام پر جو چیز لنگر لٹاتی ہوں وہ لٹاؤں گی غوث بابا کے نام پہ ایسا کروں گی اس کا مطلب کیا ہے سرکار نے یہ بتانا چاہا ہے کہ فطرے بہت سے آئیں گے نئی نئی جماعتیں پیدا ہوگی نئے نئے فرقے پیدا ہوگی مگر نے عقیدہ انہی کا لینا ہے جو عقیدہ پرانا ہے اور ہم نے کہا یاد رکھو اولڈ از دا گولڈ آپ جانتے پرانی چیز ہی بالکل عمدہ ہوتی ہے سونا ہوتی ہے اس لیے پتا یہ چلا فرقت کتنے بھی آئے پرانا عقیدہ لے کر چلو گے تو اللہ تعالیٰ پرانوں کے ساتھ تمہارا حشر فرما دے گا اور یہی کہتے جاؤ گے تیرے غلاموں کا نشے قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اللہ اللہ اللہ یا یا رسول رسول زندہ زندہ آباد آباد جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تم استاد العلماء کا لفظ دیکھ ہی دیکھی رہے بہت پرانا لفظ ہو گیا کسی نئے لفظ کی تلاش میں رہو بات کے دور میں لگتا ویسے ہونا چاہیے پہاڑ العلما ہاں، عمارت العلما اصل میں جتنے القاب ہیں سب کو تقسیم ہوگا کریں گے میں لوگوں کے لیے کہاں سے ختم رہے گا یہ میں توحید کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بس ایک مزاحیہ گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی اپنے لیے دوسرے علماء کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں سمجھ گئے ایک بات ہے القاب بہت سارے ہیں لیکن القاب کے جو حقدار ہوتے ہیں میں تو اسی لیے کہتا ہوں مجھے کسی لقب کی ضرورت نہیں غلام تاج الشریعہ کہہ دو یہی کافی ہے جو ہے سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ راس لہادی الامیت لہادی الامتی علی راس کل امیت سنا من یجدد لہادی رہا اللہ تعالی ہر صدی میں ایک ایسی ذات کو پیدا کرتا ہے جو دین میں تجدید کیا کرتا ہے دین میں تجدید کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نئے نئے مسئلے لے کر کے آتا ہے بلکہ جن مسائل پر لوگوں کی نظر ہٹ چکی ہوتی ہے وہ انہی کو بتا دیتا ہے اور اس کا یعنی گزشتہ سے پیوستہ بنا دیتا ہے جو اولڈ تھا اس کو اس زمانے سے ملا دیتا ہے کہ عقیدہ یہ ہے نظریہ یہ ہے اور فرمایا سنو میں بھائیو جب اللہ دینہا کی تفسیر میں حضرت ملنا علی کاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہا تجدید کا مطلب یہ ہے یبین السنت عن البدع ویعزو ویقشر العلم ویعزو اہلہ ویتمع البدع ویقشر اہلہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا حضرت ملنا علی کاری کہتے ہیں مجدد کا تجدیدی کارنامہ کیا ہوتا ہے یبین السنت عن البدع یہ سنت اور بدعات کو الگ کر دیتا ہے یہ بنا دیتا ہے یہ سنت غلط ہے یہ بلات ہے یہ سنت ہے یہ بلات ہے یہ سرکار کا راستہ ہے یہ سرکار کے غداروں کا راستہ ہے یہ وفاداروں کا طریقہ ہے یہ غداروں کا طریقہ ہے فرمایا وَيُقْسِرُ الْعِلْمَ اور علم میں اتنی بڑوتری کرتا ہے کہ لیبریڈیوں مالدار ہو جایا کرتی ہے اور اتنا ہی نہیں وَيُعِزُّ عَلَهُ اگر اس کے علم سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اس کو بھی بکار مل جایا کرتا ہے حضور شہباز دکن سے پیار کیوں کرتے ہو اس لیے کرتے ہو کہ انہیں خوبصورت تھے حسین و جمیل تھے اس لیے کرتے ہو مدرسہ کھولا ہے ہم نے کہا نہیں نہیں ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں پیار اس لیے کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے یا کسی ملک کے صدر تھے یا کسی جگہ کے بادشاہ تھے نہیں نہیں یہ سب کچھ نہیں ہم اس لیے پیار کرتے تھے کہ انہوں نے احمد رضا خان کی تعلیمات کو عام کیا تھا اور مجدد کے لیے فرمایا یکسر العلم مجدد آتا ہے علم کو بڑھا دیتا ہے اور اتنا ہی نہیں جو اس کے علم کو لے کر اس کا جو دیوانہ اٹھتا ہے اس کو کی عزت اور وقار بھی جایا کرتی ہے بدعت کی کمر توڑتا ہے بولو بولو بولو بولو بدعت کو جڑ سے اکھیڑتا ہے اور بدعتیوں کی کمر توڑ دیتا ہے پوچھا بولو بدعتیوں کی ہم نے کہا بدعتیوں کی کمر توڑی ہے جبھی تو کہتے ہو جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے سنت آن البدا سنت کو بدا سے علیہ کرتے سنت کو بدا سے علیہ کرتے سنت کا معنی راہ مسلوب ہوتا ہے جس پر امت چلی آ رہی ہے زمانے سے اس کو بتا دیتا ہے یہ طریقہ پرانا ہے اور یہ طریقہ آج کے زمانے کا ہے اب آئیے ذرا امام احمد رضا خان کی شخصیت کو دیکھیں مسلک آلہ حضرت اس کا نعرہ کیوں لگتا ہے ہر دور میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا گیا ہے آج کے دور میں آلہ حضرت امام اہل سنت ہے مگر یہ کوئی نئی روش نہیں ہے جیسے حیدرآباد کی سرزمین پر ایک پیٹو کی یہاں کوئی آیا تھا اور اس نے کہا تھا آج تک مسلک کی نسبت کسی کی طرف نہیں کی گئی میں نے کہا اپنی جہالت کا اظہار کیوں کرتا ہے یاد رکھ ہر زمانے میں مسلک کی نسبت مذہب کی نسبت بزرگوں کی طرف کی گئی ہے میں نے اتنی مثالیں آپ کو دے دی اب آئیے ذرا اعلیٰ حضرت کے دور سے پہلے کی بات کرتے ہیں اعلیٰ سبن مالک حضرت اعلیٰ سبن مالک ہے سوید اعلیٰ سبن مالک نبی اللہ تعالیٰ العلاماتی اہل سنتی والجماع حضرت انس سبن مالک سے پوچھا گیا سرکار یہ بتائیے سنیوں کی پہچان کیا ہے حضرت انس سبن مالک صحابی رسول ہے پوچھا جا رہا ہے علامت اہل سنت والجماعت کیا ہے آپ نے فرمایا توحید بش شیخینی تو تحب الشيخين ولا تقع الخطرين وتمسح وتمسح على على الخفين آپ نے فرمایا یاد رکھ سنیوں کی پہچان تین چیزیں ہیں کیونکہ اس زمانے میں ضرورت تھی اس بات کی تو آپ نے بتا دیا سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ نبی کے دونوں چہیتے پہلے خلیفہ ابو بکر اور عمر سے پیار کا ولا تَتَعَلُوا الْخَطَلَيْنِ حاجیوں کا زمانہ تھا فرمایا کہ نبی کے دونوں دوادوں پر انگوش نہ کرو ان کے خلاف توہین نہ کرو اور امام اعظم نے اس میں بڑھایا و تم ہس و و تم سہو الخفین کیونکہ امام اعظم کے دور میں لوگ کہتے تھے خفین کیسے جائز ہو گیا وہ چمڑے کا روزہ پہنتے نا تو اس کے بعد مسا کرتے ہیں تو میرا امام کہتے ہیں امام اعظم کہتے ہیں جب تک میرے نزدیک حدیثوں سے یہ حکم صورت کی طرح ظاہر نہیں ہو گیا تب تک میں نے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں لیا حدیثیں وہ متواتر المانا اگرچہ تواتر الفاظ نہیں لیکن متواتر المانا بہرحال سمجھ میں آگیا تین پہچانے سنیوں کی بڑی اس زمانے میں ضرورت تھی اس بات کی آج کے دور میں آپ کسی دیوبندی کو پکڑے پوچھے سن لی ہے کہتا ہاں ہاں بھائی میں تو سن لی ہو اے گھر مقلد کو پکڑے سن لی ہے ہاں ہاں میں سن لی ہو جب سب اپنی آپ کو سن لی کہہ رہے پہچان کیسے کرو گے تو آؤ علامہ سیاد سیاہ الدین مکی خطب مدینہ کے بارے میں بارگاہ میں چلتے ہیں آپ بتائیے آپ تو بالکل سڑے ہوئے لوگوں کے بیچ رہ رہے ہیں بڑے خطرناک غیر مقلدین کے بیچ ہے جو اپنے آپ کو ہمبلی کہہ کہہ کے گمراہ کرتے ہیں آپ کا نظریہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جب ہندوستان سے کوئی شخص آتا تھا ہم اس سے یہ پوچھتے تھے احمد رضا خان کے بارے میں تیرا نظریہ کیا ہے اگر وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتا تو ہم پہ ہم یہاں پر ریزن اور نتیجہ نکالتے یہ سنی ہے اور اگر مخالفت کرتا ہم پہچان لیتے یہ سنی نہیں بنا عقیدہ ہے تو حضرت قطب الدین حضرت ضیاء الدین قطب مدینہ نے پہچان دے دی اور بتا دیا آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ اگر رشتے آ رہے ہیں تو پوچھو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتا ہے اگر اس کی بولی یہ ہو کہ احمد کا تاج ہے تو بیٹیوں کو بیٹیوں ذرا ان کے نکاحوں میں دے دو اس لیے کہ وہ جانے والا جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ بھی جنتی ہے اور آپ کی بیٹی بھی جنتی ہے جو ہے اعلیٰ حضرت نے سرکار تعلیم پلٹ کے پیچھے سے وفا کر اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک آسان مثال دے رہا اعلیٰ کے دور میں ایک فتنہ اٹھا جس کا نام تھا قاسم نانوفمی اس نے کیا تھا مسئلہ کیا کا نعرہ کیوں اس کو سمجھئے گا اس نے کہا کہ سرکار کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے بولو ماں اب یہاں کڑی سے کڑی ملائیے گا آلہ حضرت نے قلم اٹھایا کتاب لکھی جزاب اللہ عبدالبہ بِعِبَائِ ختم النبوبہ آلہ حضرت نے کتاب لکھی المبین ختم النبیین آلہ حضرت کتاب لکھ رہے ہیں الجزار آلہ حضرت کتاب لکھتے ہیں مختلف کتابیں آپ نے لکھی اور لکھنے کے بعد میرے امام نے ایک عقیدہ دیا اور وہ عقیدہ کون سا تھا وہی عقیدہ تھا جو عقیدہ قرآن سے ملتا تھا وہی عقیدہ تھا جو صحابہ سے ملتا تھا وہی عقیدہ تھا جو تابعین سے ملتا تھا ذرا آپ کڑی سے کڑی ملائیے گا اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے ایک تو چودہ سو سال پرانا عقیدہ اپنی کتاب تحریر الناس میں لکھ کر اس کا رد کر رہا ہے اعلیٰ حضرت اس کے خلاف کھڑے ہو کر وہی عقیدہ بتا رہے ہیں جو عقیدہ میرے مصطفیٰ نے دیا تھا جو قرآن کا عقیدہ تھا مکانا محمد العبا عدم الرجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی ہی میرا نبی آخری نبی ہے سرکار خود فرماتے لا نبی عبادی سرکار نے فرمایا انا العاقب میں سب سے بات میں آنے والا ہوں میرے بات کوئی نبی نہیں آئے گا ہم نے کہا ابو بکر آپ کیا مانتے ہیں کہا جو نبی مانتے ہیں وہی مانتا ہوں میں ارے میں تو ایسا ماننے والا ہوں سرکار نے کلمہ پیش کیا میں نے سوچا ہی نہیں مان لیا ابو بکر کا عقیدہ یہ کہ نبی آخری جاتی ہے اور یہاں پر حقیقی معنی میں ہے اعلیٰ حضرت کتاب میں تحریر فرماتے ہیں یہ مسئلہ یقینی قطعی اجماعی ہے اور قرآن والا مسئلہ ہے اظہاری ہے فرمایا اگر اس میں کوئی ذرا سا بھی ڈاؤٹ کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا اس لیے کہ یہاں ڈاؤٹ کی اجازت ہے ہی نہیں اور اگر کوئی اس کافر کو کافر نہیں مانتا ہے وہ خود بھی کافر ہو جائے گا اب ذرا غور فرمائیے گا ایک طرف ہے قاسم نالوتوی کا عقیدہ ایک طرف ہے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے عمر کا عقیدہ ہے عثمان و علی کا عقیدہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے چاروں اماموں کا عقیدہ ہے چاروں مشائق طریقت کا عقیدہ ہے اب ذرا غور کیجئے گا یہاں قاسم نوازی جی کا نعرہ رکھے یا امام احمد رضا خان کا نعرہ رکھے ذرا بچائیے مجھے آپ کہیں کہ امام احمد رضا خان کا نعرہ رکھے اس لیے کہ امام احمد رضا خان وہ ہے جس نے پچھلی امانتوں کی حفاظت کی ہے اور جب آپ نے پچھلی امانتوں کی حفاظت کی تو بزرگوں کا کرم ہو گیا کہا ہماری عزتوں کو بچایا ہے ہماری عزتوں پہ ڈاکے ہو رہے تھے ڈاکے ڈل رہے تھے تو نے یہ کہہ کر کے بچا لیا سونا چنگل لا تبیری چائی بدلی کالی ہے سونے والوں چاک پہ رہی ہو کیوروں کی رکھوالی ہے جب تو نے اس طرح حفاظت کی ہے جہاں ہم تیرے ناری کی حفاظت کر رہے ہیں اور آلہ حضرت نے ایک حدیث بھی تحریر کی حدیثیں تو بہت ہیں کتابوں میں مگر ایک حدیث میرے سرکار فرماتے مرن تو نہیں لتا بھی سرکار فرماتے ہیں میرا گزر میراج کی رات حضرت موسیٰ کے پاس سے ہوا اور فرمایا جب میں اللہ کے قریب پہنچ گیا لامکا میں پہنچا تو میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا حل انجالتوں کا آخر محبت سے بولے نا سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے کہا میرے محبوب ایک بات بتا تجھے غم تو نہیں ہے اس بات کا کہ میں نے تجھے سارے نبیوں کے بعد بھیجا ہے سرکار کہتے ہیں کل تو میرے مولا مجھے کوئی غم نہیں بھیجنے والا تو ہے آنے والا میں ہوں اور تیری رضا میں میری رضا اور میری رضا میں تیری رضا تو پھر ایسی صورت میں یہاں ناراضگی اور غم کی کوئی بات نہیں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا اے میرے محبوب تجھے تو کم نہیں تجھے تو رنگ نہیں تجھے تو کوئی بھی فکر نہیں مگر یہ بتا تیری امت کو سب سے لاش میں بھیجا کہ تیری امت کو کم تو نہیں تو سرکار نے اپنی امت کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا میرے مولانا مجھے کم ہے نہ میری امت کو کم ہے جب سرکار کا جواب مل گیا تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا اخبر امتک ان جعلتهم آخر الامم لأفضح الامم عندهم ولا افضحهم عند الامم فرمایا میرے محروم جب نہ تو ناراض ہے نہ تیری امت ناراض ہے لباد میں آنے پر تجھے غم ہے نہ تیری امت کو غم ہے تو جا جا اپنی امت کو جا کر کے بتا دے میں نے تیری امت کو آخر میں اس لیے رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن اور امتوں کو تیری امت کے سامنے رسوا کروں لیکن لیکن تیری امت کو کسی اور امت کے سامنے رسوا نہ کروں اب یہاں مستدل کیا ہے اللہ خود کہتا ہے میں نے تجھے آخری نبا نبی بنا کر کے بھیجا تو جب خدا خود کہہ رہا ہے میں نے آخری نبی بنایا ہے تو آج کا پتا کا کہے گا تو اس کو نہیں مانیں گے اب مانیں گے کس کو جس نے اللہ کے فرمان کی حفاظت کی ہے جس نے نبی کے فرمان کی حفاظت کی ہے جس نے بزرگوں کا عقیدہ دیا ہے اسی لیے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے اور آگے بڑھئے گا اعلیٰ حضرت کا دور ہے کسی نے پلٹ کر کے کہا آئے درود اجتاد پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صحب علی علی محمد اس کے بعد پڑھتے ہیں صاحب التاجی والمعراجی والبراتی والعلم تافعیل بلائی والبوائی والقافی والمعضی والعلم سرکار علیہ السلام السلام آپ تو مصیبتوں کو دور فرمانے والے ہیں تو کسی نے کہا آلہ حضرت سے پوچھا کہ یہ دافع البلا کہا جا رہا ہے یہ تو غلط ہے آلہ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جواب دیا الامل والعلا لنائت المصطفیٰ بیدا فعل بلا اور وہ عقیدہ بیان کیا جو عقیدہ ابو بکر کا ہے جو عقیدہ خلفہ کا ہے جو عقیدہ صحابہ کا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ قرآن میں خود ذکر کیا گیا آئیے ذرا پیچھے بڑھتے ہیں آلہ حضرت نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا ایک دن ایسا ہوا حضرت ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں میں جنگل میں گیا جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا ایک جنازہ پڑا ہوا ہے اونچا بولو کیا پڑا ہے جنازہ پڑا ہے فرماتے جنازے کو میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنازہ ہے اور پوری جماعت لگی ہے امام کا پتہ نہیں تھوڑی دیر میں امام آیا آنے کے بعد مسلم کی طرف بڑا نماز پڑھائی چلنے لگا چہرے پر نقاب تھا میں نے کہا ذرا چہرہ دکھائیے تو صحیح فرمایا جب چہرہ دیکھا تو میں حیرت زدہ ہو گیا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ارے وہ تھا جس کو ہمارے محلے میں بچے کنکری مار کے پاگل سمجھتے تھے آج پتا چلا وہ پاگل نہیں بلیوں کا سردار ہے اگلا جملہ سنیے گا حضرت ارماز ابن سالیہ کہتے تھوڑی دیر میں آسمان سے پرندے آئے چوچ والے جنازہ اٹھایا آسمان کی طرف کا جانا ہمارے یہاں تو کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قبرستان میں اس کو دفن کیا جاتا ہے جنازہ اوپر کیوں حضرت احباز ابن ساریہ سے اس بغل والے نے جواب دیا کہ اللہ کے نیک بندوں کے جنازے زمین میں نہیں آسمان میں رہا کرتے ہیں حضرت کی تقریر ہے جس کو مفتی شاہد صاحب علیہ الرحمن نے علی کلمات و رسیہ کے اندر جمع کیا میرا امام فرماتا ہے انہوں نے یہ کہا اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے سرکار کے غلام کا جنازہ آسمان میں جا رہا ہے حضرت حنزلہ کے جنازے کو اے آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں حضرت جس کے لیے قرآن کہتا ہوں مکان علی گا آگے بڑھیے ذرا توجہ فرمائیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا ادھر دیکھیں آپ آگے کدھر دیکھ رہے ہیں مجھے میری طرف دیکھے جانے والوں کو مت دیکھیے جو بیٹھے ان کو دیکھ لیجئے گا محبت سے طرح بولیے سبحان اللہ حضرت ادریس کو اٹھا لیا گیا آسمان پر حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا غلام کو جنا غلام کے جنازے کو غسل دیا گیا یہاں ان کے دیوانے کے جنازے کو آسمان میں اٹھایا جا رہا ہے مگر جب سرکار کا وزار ہوا تو فرمایا مجھے قبر میں دفن کرنا زمین میں رکھنا زمین میں رکھنا زمین میں رکھنا ہم نے کا زمین میں رکھا کیوں گیا اس کی دو حکمتیں تھیں پہلی حکمت تو قرآن کی زبان میں سن لیجیے محبوب اگر زمین میں نہ ہوتے تو کب کا ہم پر عذاب آ گیا ہوتا اس لیے محبوب کو یہاں رکھا گیا تاکہ زمانے کو چل جائے محبوب ہے تو تمہاری زمین بچی ہے محبوب ہے تو تمہاری زمین کو جہنم سے بچایا گیا بولو سرکار تاکہ بنا ہے کہ نہیں ہم نے کہا ایسی بنا جس کو عذاب کہا جاتا ہے سرکار زمین میں ہے تو عام عذاب نہیں آ رہا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے سرکار انی قد کدوڑتی تو مفاتیہ خزائن الارض مجھے روح زمین کے خزانوں کی کنجیہ دے دی گئی ہے بادشاہ ریایہ کے بیچ رہتا ہے تاکہ ریایہ کی پریشانیوں کو دور کرتا رہے ایک تو مصطفیٰ کی وجہ سے عذاب بچ رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات کو چلانے والا مصطفیٰ ہے اسی لیے تو بریلی کا امام کہتا ہے قلب کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو ضرور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم اتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا رب اچھا ایک بات بتائیے آپ سے کوئی گناہ ہو جائے کہاں جائیں گے جرم ہو جائے کہاں جائیں گے تو کہہ کر مٹی میں کہا چلتا مردہ قائد ملت بھی چلتے پھرتے بہت سے مردے جلا رہے اس لیے کہ میں نے اکثر دوروں میں دیکھا ہے قائد ملت کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو ہی جاتے ہیں چلتے پھرتے مردے تھے ان کو جلا دیا غلام بھی جلاتے ہیں نا اب آپ کہیں گے مولانا دعویٰ بہت بڑا کر دیا تو میں نے کہا دعویٰ بہت بڑا نہیں بہت چھوٹا دعویٰ ہے اس پر دلیل بڑی مضبوط ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کہتا حدیث قدسی ہے دافر البلا کے اندر اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا انی لا احمو بیحل الارض عذابا پیدا نظر تو الہ اماری بیوتی والمتحابین فی والمستغفرین بلا ساری سرط وعنہ سرکار فرماتے ہیں رب کہتا ہے میں دنیا والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں تو چل میری نظر ان بندوں پہ پڑتی ہے جو میری مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں اور آگے فرمایا سنو ان پر نظر پڑتی ہے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں سنیوں جو سنی ہے وہ سب آپس میں مل کر رہے ہیں سب آپس میں مل کر رہے ہیں جو سنی ہے سنی سے العقیدہ ہے مل کر رہے زندگی گزارے مسئلہ کے عالی حضرت پر چلے اور فرمایا فل مستقفرین ملا ساتھ اللہ فرماتا ہے جب میری نظر ان پر پڑتی ہے ان پر پڑتی ہے جو رات کے پچھلے پہر میں اللہ کی بارکہ میں بخشش مانتے اللہ فرماتا ہے ارادہ تو یہ کیا تھا کہ میں یہاں پر عذاب بھیج دوں لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب میں ان پر نظر ڈالتا ہوں نا تو ان کی وجہ سے ساری دنیا والوں سے عذاب کو دور کر دیا کرتا ہوں میں نے کہا تو سرکار کے تاپ اور بلا کی بات کرتا ہے سرکار کے غلام بھی تاپ اور بلا ہے مصیبتوں کو دور کرتے ہیں اسی لیے بریلی کا امام کہتا ہے تاپا یہ چملا تم پہ کروڑوں درود شاپا یہ روز جزا تم پہ کرو آگے بڑھئے ذرا آلہ حضرت وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کی عزتوں پر بھی پہرا دیا ہے اور اہل بیت کی عزتوں پر بھی پہرا دیا ہے یہ دو نقطے بیان کر کے گفتگو کو ختم کر دیا توجہ ہے آلہ حضرت نے دونوں پر پہرا دیا صحابہ پر جب پہلا دینی کی بات آئی اور ان میں بھی حضرت شیخین کریمین تو آپ نے کتاب لکھی مطلع القمرین فی عبانت سبقت العمرین اور اعلیٰ حضرت نے اس میں صرف شیخین کا ذکر نہیں کیا اہل بیت کا بھی ذکر کیا اور اعلیٰ حضرت وہ ہے جنہوں نے نسبتوں کی حفاظت کی ہے کس کی حفاظت کی ہے نسبتوں کی حفاظت کی ہے کیسے پاکیزہ نسبت تھی جب آلہ حضرت مارے مقدسہ جاتے تھے چپلے اتار لیتے تھے کہاں مرشد کے دیار میں آیا ہو جس کا عالم یہ تھا جو کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بتا دو کیسے حفاظت کی ہے آلہ حضرت کی مطلع اور کمران اٹھائی ہے فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں خون پاک رکھا نبی نے چیرہ شریف لگوایا تھا خون پاک رکھا تھا ایک قرشی غلام آئے آنے کے بعد آپ نے اس خون کو پی لیا اور پینے کے بعد سرکار دعالم نے دیکھا میرے صحابی نے خون کو نہیں جاتا تو سو جائے تو تیری ہی خارج ہو سب کچھ تباہ ہو جائے مگر سرکار سوئے تو سرکار فرمائے آئے میرے نبی علیہ السلام فرمائے یا نام و تناب و آئینایا ولا یا نام و قلبی ہماری آنکھیں سوتی ہے دل نہیں سوتا یہی وجہ ہے کہ نبی جو خواب دیکھتے تھے وہی خدا بنجی بن جایا کرتا تھا اور نبیوں نے جتنا خواب دیکھا سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا انی ارا اے ان اسباؤ کیا قرآن پاک نے کہا انی رائی تو پھر منامی انی رائی تو پھر منامی ان اسباہ کا الہ داخل رہنا قرآن قرآن نے نے نے نے کہا کہا کہ کہ کہ اس اس پہ ان کی کی ترجمانی میں میں میں خواب خواب خواب دیکھا بیٹا تجھے کر رہا ہوں تو تو تو خالی پر اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیے وہ نبی نبی نبی نبی نبی ہے ہے ہے اور اور اور کا کا بھئی خدا بندی ہوتا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ ذرا غور کریں کے کے کے کے کے سونے سونے سے سے سے وضو وضو باقی رہے امتی امتی چلا جائے جسم جسم خون پاک نکلنے والا خون ہے ہم نے کہا پتا ناپاک خون نبی کے پاک خون کی طرح نہیں ہو سکتا تو تیری بدبودار ذات نبی کے پاکیزہ ذات کی طرح کیسے ہو جو ہے ہاں جو ہے کچھ ہے سنگل نہیں وہ تو دے دیجیے ہاں، ابھی ہمارا ہندوستان میں پرانے سنگل چل رہا ہے اور جو فرمائی رسول کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا خون پیا ہے نبی کے جسم کا جو رکھا ہوا تھا یہ نہیں کہا کہ تم نے ناجائز کام کیوں کی نہ پاک چیز کیوں کی بلکہ میرے سرکار نے فرمایا اذهب اذهب فقد احرست نفسك من النار اے میرے صحابی جاؤ چلے جاؤ تم نے نبی کے مبارک خون کو پی لیا ہے اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے نسبتوں کا خیال کیا میرا ایمان کہتا ہے اتنے پر بس نہیں کرتا فرماتے ہیں یہ نبی کے جسم پاک سے نکلے ہوئے خون کو اگر کوئی پی لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے تو ذرا غور کرو جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے ان کو جہنم کیسے چھوئے گا نہ ان کو چھوئے نہ ان سے پیار کرنے والوں کو چھوئے نہ ان کے وفاداروں کو چھوئے اہل بیت کے بارے میں سرکار نے فرمایا بعدنی ربی من اقرنا منہم بالتوحید ولی بالبلاغی اللہ یعذبہم سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہے کیا میرے محبوب تیری نسل میں جو میری توحید کو مانے گا مجھے ایک مانے گا تیرا کلمہ پڑے گا تو میرے لیے ضروری ہے سرکار فرماتے میں پیغام پہنچا رہا ہوں رب کہتا ہے میں میں انہیں جہنم نہیں ڈالوں گا یہی وجہ ہے ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کائنات سے شادی ہو گئی سرکار نے فرمایا فاطمہ اے میری بیٹی تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا حضرت علی نے کہا کہ آپ بتائیے تب میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ فتمہ و ذریتہا و محبیہا من عذاب ناری بیٹی فاطمہ تیرا نام فاطمہ کا معنی ہوتا ہے دودھ چھڑانے والی اور مطلقا معنی نے تجرید دودھ کو کر دے تو معنی ہوگا چھڑانے والی تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تیرا نام فاطمہ اس لیے دیا ہے ہر نام رب کی بارگاہ سے آتا ہے تیرا نام اس لیے آیا کہ اللہ نے تجھے تیری اولاد کو تجھ سے پیار کرنے والوں کو جہنم سے چھڑا دیا ہے تم یہاں سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کا مل چکا ہے اپنا ہاتھ دکھا دیا سمجھ بگوان جن کو کہا جاتا ہے بڑے پیڑ والے کو عربی میں کہا جاتا ہے جانے کتنی خرافات تھی یہ تو آپ کے سال مانے حضور شہباز دکن کا جنہوں نے آپ کے علاقے میں بڑی محنتیں کر کے کبھی مباہ کی دعوت تو بہت چھوٹا تھا تب میں سنا کرتا تھا کہ حیدرآباد کی سرزمین پر کوئی ویسا مرد مجاہد ہے جو کہتا آؤ دیوبندی اب تم ہماری کتابوں سے مانتے نہیں چلو بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے کود جاتے ہیں جو حق پہ ہوگا بچ جائے گا آج تک کسی کی مائی نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا تھا جو شہباز دکن کے سامنے آتا شہباز دکن یہ ثابت کر کے چلے گئے غلام کبھی ڈرتا نہیں ہے بات سمجھ گیا حضرت امیر معاویہ کو آپ کیا مانتے ہیں نبی کا بولو اونچا بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی بولو صحابی رسول ہے حضرت امیر معاویہ کون ہے ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے تصدیق کرے جس کا ہاتھ اٹھے گا مجھے ڈاؤٹ ہونے لگے گا بولو اور ہر صحابی رسول جنتی ہے بے شک حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کو پتا تھا تو یزید کو خلیفہ بنایا کیوں تو میں نے کہا جب خدا کو معلوم تھا کہ شیطان وکانہ ملل کافرین کافروں میں سے ہے تو پرشتوں کا استاد بنایا کیوں کرو گے پاگل ہی کر سکتا ہے اس کو راچی آگرہ لے جانے کی ضرورت ہے توجہ فرمائیے گا کون ہے امیر اگر امیر پر گفتگو کرنے چلوں تو ابھی ایک گھنٹہ پورا لگ جائے گا اور بے فضل ہی تعالیٰ اس چیز میں تو ایک طریقے سے تخصص ہو گیا ہے مجھے دن بعد دن اسی میں تلاش و جستجو میں لگا رہتا ہوں کہاں شان امیر معاویہ پر حدیث ملے اس کو جمع کرتا رہتا ہوں کون ہے امیر معاویہ آج رس سینے پر ہاتھ رکھ کر اسی سوال کا جواب دے کے آگے بڑھتا ہوں سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا اگر آپ کا بیٹا بگڑ جائے آپ اپنے بیٹے کے لیے بدعا کریں گے اللہ میرے بیٹے کو بہت دے دے یہ مر جائے کلی مر جائے کلی مر جائے مگر امیر ماویہ کا عشق دے وہ عاشق رسول ہے امیر جب انتقال کا وقت ہونے والا ہے دہاق دہاق ابن ابن قیس قیس کا کو بلایا یزید کہیں تجارت یا کسی اور کام کے لیے باہر گیا تھا کہا دہاق ذرا کاغذ قلم لے کر کے آؤ وسیعت لکھتے ہیں وسیعت لکھوا رہے اور وسیعت میں کہتے ہیں یزید تیرے لیے ضروری ہے جب تو خرچ کرنے کے لیے چلے نا تو سب سے پہلے نبی کی آل پر خرچ کرنا اور آپ نے یہ بھی لکھا یہاں بھی تاریخ بیان کرو نا امیر معاویہ کے بکس میں آ کر تاریخ پر دھول کیوں ڈالتے ہو اور سندیوں کی آنکھوں میں دھول کیوں چھوڑتے ہو اگر تمہارے باپ میں اور اگر تم میں تب ہے تو آؤ غلام تاج الشریعہ تمہیں بتاتا ہے یہ تاریخیں پڑھو حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا یہ چیز یاد رکھنا حکومت میں تجھے وقتی طور پر دے دے رہا ہوں حالات حالات خراب مگر جب جب صحیح ہو تو یاد رکھنا حکومت تیرے گھر گھر میں نہیں خلافت حضرت علی کے کے سے سے آ رہی ہے حسین حوالے کر گا امیر معاویہ نے مشتبہ مصالحت کی تھی تب حضرت حضرت حسن مشتبہ نے کہا تھا کہ یاد رکھنا امیر معاویہ تمہارے جانے کے بعد خلافت میں ہی لوں گا اس پر سلح ہو گئی تھی لیکن چونکہ حضرت حسن مشتبہ ان چار ہجری کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے امیر معاویہ سات میں تشریف لے گئے گیارہ سال کے بعد گئے تو اگر ہم کہتے ہیں امام حسن مشتبہ زندہ رہتے تو امیر معاویہ کے بعد خلیفہ وہی بنتے مگر یزید کو جو بنایا تھا اس میں آپ نے یہ بھی تو کہا تھا جملہ سنیے گا یہ میں کسی اہل خیر کی روایت رہی علامہ جلال الدین سیوتی کی کتاب تاریخ الخلفہ کے حوالے سے لکھ رہا ہو جب آپ نے وسیعت بیان کر رہا ہو جب وسیعت آپ نے لکھوا دی اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم ان كنت انما حملني حب الوالد لولدي وان لم يكن وان لم يكن اهلا لما صلاته فقبض قبل ان یبلغ ذالک کہا تھا میں نے مولا یزید کو اپنی سواب دین پر خلیفہ بنایا ہے اور ابھی اس کی حضرت امیر معاویہ کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھی یہ تو بعد میں آئی تھی اس کے اندر پھر بھی امیر معاویہ معاویہ معاویہ کا عشق دیکھیے گا اہل بیت سے کہتے ہیں پاک پروردگار اگر اگر میں میں نے نے یزید کو خلیفہ بنایا ہے اور تو شریعت اور اپنی ثواب دین پر بنا رہا ہوں لیکن اگر میرا بنانا ایسا ہے جیسے باپ اپنے بیٹی کی محبت میں آ کر کے اس کو اپنا جانشین بنا دیتا ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ہے لَبْ يَكُنْ اَحْلَ لِمَا سَنَاتُهُ جو میں نے کیا ہے اگر وہ اس کا حق دار نہیں ہے تو مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں فَقْبِزْهُ قَبْلَا اِنْ جَبْلُوْا ذَالِقْ یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے پہلے اس کو موت دے دے یہ دیانت تمہارا باپ بیان کرے گا کون کرے گا اللہ جلال جو سیوٹی سمجھ میں نہیں آتے کیوں نہیں پڑتے اس کو یہ ہے صحابی رسول سینے پہ ہاتھ اپنے بیٹے ہمارے سر کا تاج ہے بے وقوف زبان کو بند کر حضرت امیر معاویہ عام صحابی نہیں خاص صحابیوں میں شامل مطلب ہے کیا مقام ہے امیر معاویہ نے لکھ دیا الحمدللہ رب العالمین چہرے پر نظر نہیں سمجھے بات کو تاج الشریعہ جب لکھواتے تھے مولانا عاشق صاحب کو تو مولانا عاشق انما حملنی تاج الشریعہ لکھواتے لکھوانے کے بعد تاج الشریعہ کی طرف دیکھتے تھے حضور اب کیا فرمانے ہوئے غور کرو ذرا جب تلاو جب کتابتیں وہی ہو رہی تھی قرآن لکھا جا رہا تھا امیر معاویہ خدمت کر رہے تھے تو یہی تو شکل تھی سرکار نے کہا الحمدللہ رب العالمین آپ نے لکھ لیا اس کے بعد نبی کے چہرے پر نظر سرکار اب آگے کیا فرمائیں گے کہہ دیا الرحمن الرحیم آپ نے اس کو لکھ لیا پھر نبی کے چہرے پر پھر نبی کے چہرے پر پھر نبی کے چہرے پر جب ایک بار وحشی ابن حرب نے دیکھا غوثی آدم ان کے مرتبے کو نہیں پہنچے تو امیر معاویہ نے تو ایک محفل میں بار بار نبی کا چہرہ دیکھ لیا ہے ان کے مرتبے کو آج کا مردود کیا پہنچا کے کے علی درمیان اختلاف ہو گیا تو میں نے کہا اختلاف ہو گیا تو تیرا کیا لینا دینا ہم سب کتے ہیں کتے کا تھم دروازے کے باہر بیٹھ کے حفاظت کرنا ہوتا ہے گھر کے ممبروں میں جھگڑا ہو جائے تو اس میں پڑھنا نہیں ہوتا اختلاف کی بات ہے تو نبی نے سرکار نے خود فرما دیا تھا ابن اساکر کی روایت ہے سرکار نے فرمایا تھا ایک دن حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق اعظم حضرت مولا امیر معاویہ حضرت علی آئے کہ اقبلہ علی بن فقارم نبیو اتحبو علیہ اتنے میں مولا کائنات جب تشریف لائے تو میرے سرکار نے فرمایا اے معاویہ تم میرے علی سے پیار کرتے ہو یہ سوال اس لیے تھا تاکہ آنے والے رابضیوں کے منہ پہ تماچا ہو جائے حضرت امیر معاویہ نے کہا نام یا رسول اللہ ہاں میں علی سے پیار کرتا ہوں ہاں میں علی سے پیار کرتا ہوں اچھا تو میرے سرکار نے فرمایا انہا ستکون بینکما ہنیہ تم دونوں کے درمیان آگے چل کے اختلاف ہوگا تو پھر کیا ہوگا حضرت امیر معاویہ نے عرض کی فما بعد ذالک میرے سرکار اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا اقب اللہ وغفران اللہ کی طرف سے بخش دیے جاؤ گے اللہ کی طرف سے دونوں کو خوشنودی مل جائے گی بخشش کا پروانہ جب امیر معاویہ نے اتنا سنا تو کہا رضینا بے قضاء اللہ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گئے ہیں بات سمجھے کہ نہیں سمجھے پانچویں کچھ میں جس کا نصب سرکار سے ملتا ہو وہ امیر معاویہ ہے جن کے گھر کی حفاظت کے لیے سرکار نے کہا جو امیر جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے وہ امیر معاویہ ہے جن کے گھر کو سرکار نے دار الامان بنایا تھا بس آخری روایت آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے کون امام اعظم کے شاگرد ہیں کتنے پیارے شاگرد اعلیٰ حضرت امام اعظم کہتے ہیں قیامت کے دن تب پوچھے کیا لایا ہے تو کہوں گا عبداللہ ابن مبارک کو لے کر یہی عبداللہ ابن مبارک کے پوچھا گیا امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز تب آپ جلال میں آئے اور فرمایا ان الغبار الذي كان في انف معاویہ کا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من الف مرت فرمایا تو بات کرتا ہے اس بات کی کا خدا کی قسم عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ جب سرکار کے ساتھ جہاد میں تھے ان کی ناک میں جو دھول لگی تھی وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے ہزار درجہ بہتر ہے اور فرمایا غور کر اس وقت امیر معاویہ کا کیا حال ہوگا جب مسلح امامت پر مصطفیٰ ہے امیر معاویہ پیچھے کرے اس سے بڑھ کر اور مرتبہ کیا ہو سکتا اس لیے میرے پیارے یہی ہے مسئلہ کے آنا جماعت رضا مصطفیٰ جب قائم دسمبر انیس سو بیس کے اندر جب آلہ حضرت نے قائم کی تو اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ اس میں جڑنے والا وہی جڑے گا جو مستقیم ہوگا متسلم ہوگا پکا سی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس تحریک کے اندر پہلی شرط ہی یہی ہے سنی ہونا چاہیے تو جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑ جاؤ اس لیے کہ جماعت سے جڑ کر خالی ممبر نہیں بنو گے ٹیمپل بنا دیا جائے گا تمہارا عقیدہ محفوظ ہو جائے گا تمہاری شلیت محفوظ ہو جائے گی اس لیے جماعت سے جڑ کر کام کرو اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جس میں شیر میں شہر سبحان صدر الشریعہ سبحان سید رحیم الدین مراد آبادی صدر الفاظل ہے سبحان برحان ملت ہے محدث آدم پاکستان ہے محدث آدم ہند ہے آگے بڑے سرکار تاج شریعت ہے اس تحریک سے جڑیے اور اس کی مدد کیجیے اس سے پرانی تحریک انڈیا میں اس وقت کوئی چھٹیوں کی کوئی دوسری تحریک نہیں یہی سب سے پرانی تحریک ہے اگر کمپریزن کی بات آئے گی تو یاد رکھنا کسی تحریک میں آپ کو شیر میں سے ایڈیشن تک نہیں ملے گی سمجھ گیا یہ وہی تحریک ہے جس کا ایک رکن حضرت علامہ ارشد القادری بھی تھے اللہ کرے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے علامہ ارشد القادری بھی اسی تحریک کا ایک رکن تھے جنہوں نے اتنی خدمتیں کی ہے اور تحریک کا میں نے منصور آپ کو پہلا ہی پہلی شرط بتا دی سنی سے العقیدہ یہ تحریک بے تعالی تعالیٰ جماعت سو سال سے زائد اس کے ہو چکے ہیں شدی تحریک کے خلاف جس نے قدم اٹھایا تھا غیر مسلموں نے کہا تھا چار لاکھ غیر مسلمانوں کو غیر مسلم بنائیں گے اور یہ سب سے پہلے حملہ ان جگہوں پر ہوا تھا جہاں دین کی معلومات بہت کم تھی تو سرکار مفتی اٹھے تھے پانچ لاکھ لوگوں کو دوبارہ بڑھا کر کے یہ بتا دیا تھا مصطفیٰ کا دیوانہ جدھر جاتا ہے زمانہ اسی طرح جایا کرتا ہے ہاں، آپ کی خوشخبری کے لیے ایک بات بتائی دیتا ہوں کہ بے فضر تعالیٰ اس جماعت کو جماعت مصطفیٰ کی یہاں آپ کی کریم نگر کی برانچ اگرچہ بہت کم دنوں پہلے ملی ہے بہت جلدی ملی ہے کم ہی وقت اس کو ہوا ہے لیکن کام بے فضل تعالیٰ بہت اچھا ہوا میں گیا تھا ان کے آفس میں وہاں دیکھا دل خوش ہوا اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک زمین کے پچاس ہزار روپیے دے کر ایک مسجد جس کا نام مسجد تاج الشریعہ ہوگا وہ بھی ان کا منصوبہ ہو چکا ہے بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ جو اللہ کے لئے مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ جنت میں اس کو گھر عطا فرما دیا کرتا اور سرکار نے یہاں تک فرمایا ولو کا قطاتل ولو کا قطاتل بیر فرمایا انڈا دینے کی جگہ جو ایک پرندہ ہوتا ہے تھوڑی سی جگہ میں انڈا دیتا ہے فرمایا اگر اتنی جگہ بھی مسجد کی تعمیر کروا دوں گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا کتاب المساجد پوری جامع و نصبی میں پڑھ لی دیئے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس مسجد کے لیے آپ سب لوگ تعاون کریں گے کریں گے انشاءاللہ بھئی اللہ کے گھر کے لیے تعاون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہی لیے جنت میں گھر بنانے کا تعاون کریں اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے اسی پر موت نصیب فرمائے اور جماعت رضائے مصطفیٰ کا ہر ایک فرد بنے اس کو آگے بڑھائیں اعلیٰ حضرت کا مشن یہی ہمارا مشن اہل سنت ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیک امال کی توفیق دے اور ہم سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے کلمہ شریف پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ استغفر اللہ ربی ربیب الیہ اب غالبا کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا گیا سلام میری جو کہ